بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس سے پہلے جو آیت کریمہ تھی اس میں ہم نے ان عورتوں کے احکام پڑھے جو طلاق یافتہ ہو یا جن کو طلاق دی گئی ہو اور تو اس صورت میں عورت کے طلاق مختلف عورتوں کی مختلف عدتیں تھیں اور ہم نے تفصیل سے پڑھ لی اور اس دوران شوہر کو بھی یہ تاکید کی گئی تھی کہ اگر وہ رجوع کرنا چاہتا ہے اگر تین طلاقیں پرو نہ ہوئی ہو ایک ہو یا دو ہو تو رجوع بھی جو ہے نا خوش و سے کرنی چاہیے اور اگر چھوڑ دینا چاہتا ہے یعنی طلاق ہی دینا چاہتا ہے تو طلاق بھی خوش اسلوبی سے دینا چاہیے یعنی دونوں کو حقوق کا خیال رکھنا چاہیے اگر یہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو بھی نیت اور ارادے میں خرابی نہ ہو کہ میں اس کو رجوع کر کے جنہوں دوبارہ اس کو اپنے پاس رکھوں گا اور اس کے حقوق ادا نہیں کروں گا اور نہ کسی اور کے پاس جانے دوں گا بلکہ رجوع سے نیت اور ارادہ یہ ہو کہ پہلے جو ہم ایک دوسرے کے حق میں حقوق کے ادا کرنے میں کمی واقع ہوئی ہے یا پابندی نہیں ہو سکی ہے تو اس کمی کو پورا کریں گے اور آئندہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے تو پھر رجوع کرنا اگر اس نیت سے ہو تو صحیح ہے تو یہ دو باتیں بتائی گئی تھی کہ پہلی بات کہ طلاق اور دوسری بات یہ کہ طلاق کے دوران جو معاملات ہوتے ہیں تو وہ خوش اسلوبی سے طے کرنے چاہیے اور دوسری بات یہ بتائی تھی کہ طلاق کی صورت میں عدت جو ہے نا کتنی گزارنی ہوگی تو وہ تو ہم نے پڑھ لیا تو آج کے آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس میں اسی کے حوالے سے چونکہ طلاق کی بات چل رہی تھی اس سے پہلے طلاق کے حکم چل رہے تھے تو اسی مناسبت سے جو ہے نا یہاں پہ آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں ان آیت میں اس کا تذکرہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب میاں اور بیوی میں طلاق کی نوبت آ جاتی ہے تو جو بچے ہوتے ہیں جو بچے ہوتے ہیں شیرخوار بچے ہوا کرتے ہیں تو ان کی ذمہ داری یا ان کو دور چلانا یہ کس کی ذمہ داری ہوگی تو آج آیت میں ہم یہ پڑھیں گے کہ ان کی کیا ترتیب رہے گی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف طلاق شدہ عورتوں کے ساتھ خاص ہے یا یہ عام ہے تو بظاہر اگرچہ اس سے قبل طلاق کے احکام بیان ہوئے لیکن یہ جو احکام ہے یہ خواہ یافتہ ہو یا غیر طلاق یافتہ ہو دونوں صورتوں میں جو یہ جو احکام ہے دونوں کے متعلق ہے تو یہاں پہ جو طلاق کے بعد ہو یا طلاق کے بغیر ہو تو کبھی کبھی جو ہے نا والدین کے درمیان ماں باپ کے درمیان بچے کو شرخوار بچے کو دودھ پلانے کا جو مسئلہ ہے یہ جھگڑے کا سبب بن جاتا ہے تو یہاں پہ پہلی بات یہ ہے کہ یعنی بچے کو کب تک دودھ پلایا جائے گا تو ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ بچے کو دو سال تک دودھ کھلایا جا سکتا ہے اس کے بعد ماں کا دودھ چھڑانا ہوگا یعنی ضرور نہیں ہے کہ پورے دو سال تک ہو دو سے کم بھی آگا جس طرح کہ ہم پڑھیں گے میں کم بھی چھڑایا جا سکتا ہے لیکن دو سال تک جو ہے نا اگر پلانا چاہے تو پلا سکتے اس کے بعد چھڑانا ہوگا پہلی بات تو یہ ہے اور دوسری بات تو یہ ہے کہ اگر جس طرح کے پہلے بتایا گیا کہ والدین اگر یہ سمجھے یا اس میں مصلحت ہو اچھائی ہو کہ دو سال پورا ہونے سے قبل دو سال پورا ہونے سے پہلے اگر وہ چھڑا رہتے یعنی حرج نہیں ہے دو دو سال شران جو ہے نا یہ پورا کرنا واجب نہیں ہوا کرتا تیسری بات کہ یہ جو بچے کو دودھ کھلایا جا رہا ہے اس کا خرچہ کس پر ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اس کا خرچہ جو بچے کا باپ ہے والد یعنی اس عورت کا شوہر اس بچے کے والد پر بچے کے والد پر اس کا خرچہ ہوگا اگر نکاح برقرار ہے پھر تو یہ جو خرچہ ہے تو نکاح کی وجہ سے واجب ہوگا اور اگر نکاح نہیں ہے بلکہ طلاق ہو گئی ہے اور عدت کے دوران والدہ جو ہے دودھ پلا رہی ہے تو اس وقت یہ متعلقہ ہے اور ابھی تک عدت کے دوران ہی پھیلا رہی ہے تو اس کا خرچہ بھی باپ ہی پر اس اس اس پھر دوسری سے صورت میں اگر عدت میں ہے تو پھر ماں پھلائے گی اور اس پر اس کا خرچہ ہوگا دودھ پلانا جو نا یہ متعلقہ ماں پر واجب ہوگا اور اس کا جو خرچہ ہوگا نفقہ ہوگا یہ جو طلاق دینے والا شوہر ہے اس پر ہوگا یہ تو عدت کے دوران اور عدت کے بعد یعنی عدت جب ختم ہو جائے عدت کے بعد نفقت ختم ہو جائے گا کیونکہ ان کے درمیان جس کی وجہ سے نفقہ واجب ہو رہا تھا نکاح وہ ختم ہو گیا تو نفقت تو ختم ہو جائے گا لیکن یہ جو والدہ ہے جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے وہ اپنی اجرت کا مطالبہ کر سکتی ہے کہ اس کا مطالبہ کرے آپ جو ہے نا بچے میں اس بچے کو دودھ پلاؤں گی لیکن آپ نے مجھے اس کی تنخواہ دینی ہے یا اس کا اجرت دینا ہے تو یہ بالکل صحیح ہو مطالبہ کر سکتی ہے ایک صحیح بات یہ بات بتائی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ بھی بتایا گیا ہے ان میں کہ اگر والدہ کسی معقول عذر کی بنا پر دودھ نہ پلائے تو اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ اپنے اقام حالت میں جو ہے نا بچے کو دودھ پلانا ہے یعنی اگر کوئی معقول ہو اس کے دودھ میں خرابی ہو یا اس کے دودھ کی وجہ سے بچے کو نقصان ہوتا ہو ایسی کوئی عذر ہو تو پھر والدہ کو مجبور نہیں کیا جائے گا لیکن اگر بچہ اپنے والدہ کے علاوہ کسی اور عورت کا دودھ نہیں پیتا تو اس صورت میں پھر والدہ کے لیے انکار کی گنجائش نہیں ہے کیوں کہ اس صورت میں اگر یہ پھر بھی انکار کرتی ہے کہ بچہ جو ہے نا کسی اور عورت کا دودھ نہیں پیتا اور یہ اپنی والدہ پھر بھی انکار کر رہی ہے تو اسے ہی سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو والدہ ہے یہ محض اس بچے کے باپ کو جو کہ اس کا شوہر ہے ستانے کا ارادہ رکھتی ہے خام اس کو ستانا چاہتی ہے تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے اور ایسی ہی اس آیت میں جو ہے نا ان آیت کریمہ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر بچے کا باپ زندہ تو پھر تو ظاہر سی بات ہے ذمہ داری اسی پر ہوگی یعنی دودھ پلانے کا جو ذمہ داری ہے خرچہ وغیرہ ہے یہ تو والد پر باپ پر ہوگی لیکن اگر کبھی کبھی جو ہے صورتوں میں والد نہیں ہوتا مر جاتا ہے مر چکا ہوتا ہے وفات پا جاتا ہے تو اس صورت میں اس بچے کے جو وارث ہوں گے یعنی جو لوگ بچے کے مرنے کے بعد اس کے طریقے میں حقدار ہوں گے انہی پر یہ بھی واجب ہوگا کہ اس دودھ پلانے کا انتظام کرے اور اس کا جو خرچہ ہے اور نفق ہے وہ اس کو برداشت کرے یعنی وہ اٹھائے تو یہ باتیں بتائی گئی ہیں اب آتے آیت کریمہ کی ترجمہ کی طرف والوالدات یردعن اولادهن اور مائیں اپنے بچوں کو پورے دو سال تک دودھ پلائے والوالدات یرزعن اولادہن اول کاملین اور مائیں اپنے بچوں کو پورے دو سال تک دودھ لمن اراد پائے ارادا یہ مدت ان کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے یہ یعنی دو سال یہ کوئی واجب نہیں ہے اگر کوئی دو اگر کوئی کھلانا ہی چاہتا ہے تو یہ ان کے لیے ہے جو مدت پوری کرنا چاہے تو وہ دو سال ہے وہ الل مولود لہو ہونا و قسوت ہونا اور جس باپ کا وہ بچہ ہے وہ الل مولود لہو اور جس باپ کا وہ بچہ ہے اس پر واجب ہے یعنی باپ پر واجب ہے اس بچے کے باپ پر واجب ہے کہ او معروف طریقے پر ان ماؤں کے کانے اور لباس کا خرچ اٹھا ہے معروف طریقے پر یعنی عام طور پر عرف میں جو دیا جاتا ہے یا جس کا عرف ہو جو رواج ہو اور مطابق تو اس کا خرچہ لا تکلف نفس الا کسی شخص کو اس کی سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی کسی شخص کو اس کی سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی یعنی کسی کو اس کے وسعت اور طاقت کے سے بڑھ کر اس کو مکلف نہیں کیا جا سکتا لا والدتن لالا نہ تو ماں کو اپنے بچے کی وجہ سے ستایا جائے ولا مولود اللہ اور نہ باپ کو اپنے بچے کی وجہ سے یعنی یعنی ستایا جائے یعنی اگر کسی ماقول عذر کی وجہ سے والدہ دودھ نہ پلانا چاہے تو اس کو عذر کو قبول کیا جائے گا اور ایسے ہی اگر کوئی عذر نہ ہو اور بچے جو ہے کسی اور عورت کا دودھ نہیں پینا چاہتا تو اس صورت میں پھر والدہ بھی جو ہے نا باپ کو نہ اور اسی طرح اور اسی طرح کی ذمہ داری وارث پر بھی ہے یہ اس صورت میں جب بچے کا والد زندہ نہ ہو تو اگر والد زندہ ہوتا تو یہ جو خرچہ ہے یا انتظام ہے دودھ پلانے کا تو خود کرتا لیکن اب چونکہ وہ زندہ نہیں ہے تو اس کے جو وارث ہے اس بچے کے جو وارث ہے اگر یہ بچہ مر جاتا ہے اس کے ترکے میں جو ورثہ ہوں گے ان ورثہ پر یہ لازم ہے ضروری ہے کہ اس کے دودھ پلانے کا انتظام بندوبست کرے فین پھر اگر او دونوں یعنی والدین آپس کے رضامندی و تشاور اور باہمی مشورے سے دو سال گزرنے سے پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہے فین یعنی اگر وہ دونوں آفس کے رضامندی اور باہمی مشورے سے دو سال گزرنے سے پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہے تو اس میں بھی ان پر کوئی گناہ نہیں ہے فلا جناح علیہما تو اس پر ان پر کوئی گناہ نہیں ہے وین اردتم ان تسترجعوا اولادکم اور اگر تم یہ چاہو کہ اپنے بچوں کو کسی انا سے دودھ پلواؤ یعنی اپنے والدین کے اپنا جو اپنی جو والدہ ہے بچے بچے کا جو اپنی والدہ ہے اس کے بغیر یعنی کسی اور عورت سے آپ دودھ پلانا چاہتے ہو یہ مطلب ہے فلا علیکم تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے یعنی کر سکتے ہو اس طرح اذا سلمتم سے ملو معروف جب تم نے جو اجرت چہرائی تھی وہ دودھ پلانے والے انا کو بلے طریقے سے دے دو یعنی جو اجرت یا جو تنخواہ دی جاتی ہے اسی تنخواہ اجرت کو جو ہے نا آپ کسی اور عورت کے لیے مقرر کر لیتے ہو پھر اپنا بچہ اس کے پاس بیچتے ہو یا وہ اس کو دودھ پلاتی ہے تو یہ بالکل صحیح ہے ود اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو اللہ علم تعملون بصیر اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے سارے کاموں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے اس کی کی تشریح طرف جانا پائے جانا یعنی کھلائے اولاد ہونا اپنے بچوں کو مائے کلائے اپنے بچوں کو حولین عامین یعنی دو سال عامین یعنی دو سال یعنی مائے اپنے بچوں کو دو سال کھلائے یعنی دودھ کھلائے کاملین منع مکمل یعنی دو سال مکمل صفت مؤکدہ ذالکہ یعنی یہ جو کاملین ہے یہ حولین کی صفت مؤکدہ ہے لمن اراد ایتم الرضاع لمن اراد ایتم الرضاع جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے لمن ایتم الرضا جو دودھ یعنی یہ جو مدت ہے دو سالوں کا یہ ان کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پورا کرنا چاہے ولا زیادت علیہ ہو اس پر کوئی زیادتی نہیں ہے یعنی دو سال سے بڑھ کر دو سال سے زیادہ المولود لہو الدو اب یعنی والد پر بچے کے باپ پر بچے کے بار پر یعنی والد اب یعنی والد رزق ہننا اطعام الوالدات رزق ہننا مانا ان کا رزق اطعام الوالدات ما ان کا کانا ما ان کا کانا وقصد ہننا اور ان کا لباس یعنی ان کا کپڑا علی الارزاعی اذا کننا مطلقات یعنی پلانے پر دودھ پلانے پر جب وہ مطلقات ہو یعنی بچے کا جو والد ہے تو بچے کے والد پر ان کے لباس کا اور ان کے کھانے کا ذمہ ہوگا کس طور پر کیسے بالمعروف قدر طاقت ہی معروف طریقے پر معروف طریقے پر قدر طاقت ہی اس کے طاقت کے بقدر یعنی والد کا جتنا بس چلتا ہے جتنی طاقت ہے اسی طاقت کے قدر جو ہے نا لباس اور کھانے کا ذمہ ہوگا لا تکلف نفس اللہ تو مکلف نہیں کیا جا سکتا یعنی کسی نفس کو الا وسعها مگر اس کے بس کو الا وسعها مگر اس کی طاقت یعنی جس کی جتنی طاقت ہو اسی طاقت سے بڑھ کر اس کو ذمہ وار یا مکلف نہیں بنایا جا سکتا ہے مثلا اس کی طاقت جو ہے نا نارمل ہے متوسط ہے تو اس کو نارمل اور متوسط لباس اور کھانے کا انتظام کرنا پڑے گا نارمل سے بڑھ کر جو ہے متوسط سے بڑھ کر اس سے مطالبہ نہیں کیا جا سکتا ہے یعنی جس کی جتنی وسعت ہو اسی وسعت کے مطابق اتنی طاقت کے مطابق جو ہے نا اس کو وہ ذمہ ہوگا طاقت ہے یعنی اس کی طاقت کے مطابق لا تدار والدتم بولدها لا تدار والدتم بولدها نہ تو ماں کو اپنے بچے کی وجہ سے ستایا جائے نہ تو ماں کو اپنے بچے کی وجہ سے ستایا جائے بی سبب ہی بیان تک رہا علی ارگاہی ازام سنعات بی ہی یعنی اس سبب سے بیان تک رہا کہ اونا پسند کرے مکروہ سنگ علی ارگاہی اس بچے کو دودھ پلانے کا تنات جب وہ رک جائے یعنی کوئی معقول عذر ہو کوئی معقول وجہ ہو کوئی معقول سبب ہو کسی معقول عذر کی بنا پر والدہ جو ہے نا بچے کو دودھ نہ پلانا چاہے تو اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا زبردستی نہیں کی جائے گی کہ آپ نے ہر صورت میں دودھ پلانا ہے ولا مولود اللہ اور نہ والد کو اور نہ باپ کو اپنے بچے کی وجہ سے ستایا جائے گا اور نہ باپ کو ولا یزار ہو اور نہ ستایا جائے گا نہیں ستایا جائے گا بچے کے باپ کو کس وجہ سے اس سبب سے اس طور پر کہ اس کو مکلب بنایا جائے اس کی طاقت سے اوپر یعنی ان طاقت جو ہے نا نارمل اور متوسط ہے اور اس کو ہم ذمہ وار کرے یا ان کو مکلف بنا ہے کہ آپ نے اعلی لباس اور کپڑے کا یا تنخواہ کا انتظام کرنا ہے تو اس کی بس میں نہیں ہے اس کی طاقت ہی میں نہیں ہے تو یہ بھی بچے بچے, بچے کے جو والد ہے بچے کا جو والد ہے یہ اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا اس کو مخلف نہیں کیا جائے گا ایک اور دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ اگر بچہ والدہ کے دودھ کے بغیر کسی اور عورت کا دودھ نہیں پیتا تو اس صورت میں پھر اس والد کو بچے کا والد ہے اس کو نہیں پیا جائے گا تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ والدہ نہیں پھرائیے نہیں نہیں پلانا چاہتی ہے تاکہ اس کا والد جو ہے نا بیچارہ اور مزید اس کو ستایا جائے تو اس صورت میں پھر والدہ کو بھی اس طرح نہیں کرنا چاہیے جس طرح پیلی صورت میں جب کوئی معقول ادھر ہوتا ہے تو والدہ کا لحاظ رکھا گیا ہے تو اس صورت میں اگر بچے کسی اور عورت کا دودھ نہیں پیتا تو پھر والدہ کو بھی اس بچے کے والد کو ستانا ستانا نہیں چاہیے رضا رسول والد عراق کلی میں نمائی فیلو آگاہنے لکھتا ہوں کہہ رہا دونوں صورتوں میں بچے کی اضافت جو ہے نا والدین کی طرف کی پھر اس میں والدہ کی طرف دوسری صورت میں والد کی طرف یہ جو ہے نا شفقت کیلئے ہے رحم دلی کیلئے ہے شفقت کیلئے ہے تاکہ ان پر شفقت ہو اس وجہ سے اس کی اضافت کی گئی ہے والوارثی وال اور اسی طرح اس کی ذمہ داری وارث پر بھی ہے یعنی اگر بچے کا والد ہوتا تو وہ خود ذمہ دار ہوتا والدہ کے لباس اور کھانے پینے کا یا اس بچے کے خرچے کا انتظام یا دودھ پلانے کا جو انتظام ہے وہ خود والد کر لیتا لیکن والد نہیں ہے وہ مر گیا ہے تو اس صورت میں جو اس بچے کے وارث ہوں گے یعنی اگر یہ بچہ مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد جو اس کے طریقے اس کے ورثہ ہوں گے ان پر یہ لازم ہے ضروری ہے کہ اس بچے کے دودھ لینے کا انتظام کر لیں والد وارث اور وارث پر یعنی اس بچے کے وارث پر یعنی اگر یہ صورت میں جب والد نہ ہو ای وارث الاب یعنی باپ کے وارث پر وہ هو سبی اور یہ خود بچہ ہے باپ تو نہیں ہے باپ تو مر گیا ہے اور بچہ بھی موجود ہے ای علی ولیہ فی مالہ یعنی اس کے ولی پر ولی میں یعنی بچے کا جو ولی ہے سرپرست ہے نگران ہے اس کے مال میں یعنی جس طرح پہلے والد کر رہا تھا تب یہی انتظام جو ہے نا سرپرستی نگرانی اور یہ پورا سب جو ہے نا یہ اس کا وارث جو ہوگا وہ اپنے ذمہ لے گا مثل ذالک مثل ذالک یعنی اسی طرح کس طرح یعنی والد کی طرح جس جاری کرے جس طرح والد خرچ کر رہا تھا انتظام کر رہا تھا اپنے بس کے مطابق طاقت کے مطابق تو یہ جو وارث ہوگا یہ بھی اپنے بس طاقت کے مطابق جو ہے نا اس کا انتظام کرے گا اللہ جی من الرزق والکسوہ اللہ جی او جو کہ اللہ باپر ہے کے لیے من الرزق یعنی رزق اور کسوت سے یعنی اگر والد خود زندہ ہوتا تو اس پر اس بچے کا جو والدہ ہے اس کا لباس اور کھانا پینے کا انتظام جو نا ضروری تھا لازم تھا تو اب چونکہ باپ والد نہیں ہے وہ ہو گئے تو اس کے جو ورثہ ہوں گے سرپرست نگران ہوں گے اس بچے کے وہی جو ہے نا خرچہ انتظام جو باپ والد کر رہا تھا وہ بھی بالکل یہ کریں گے یعنی والدہ کے لباس اور کھانے پینے کا انتظام بندوبست کرے گا فین ارادا فین ارادا فین ارادا پھر اگر دونوں نے ارادہ کیا چاہا کن دونوں نے ایل والدان یعنی والدین نے والدین یعنی والد اور والدین ہے کس چیز کا کتالا کتاما لہو قبل حولین صدرن یعنی جدا کرنے کا جدا کرنے کا الگ کرنے کا چھڑانے کا کام لہو قبل دو سال سے قبل یعنی اگر والدین یہ ارادہ کر لے یہ خط کر لے کہ ہم نے اپنے بچے کو دو سال سے پہلے پہلے دودھ چھڑانا ہے انتراج اتفاق یعنی رضامندی خوشی سے من ہوا تو رضامندی اور اتفاق سے خوشی و تشاورین اور باہمی مشورے سے اور باہمی مشورے سے بینہما ان دونوں کے درمیان والدین کے درمیان لیے ظہرہ مسلحات و سبھی ہے تاکہ اس میں بچے کی مسلحات ظاہر ہو یعنی اس میں یہ مسلحات دیکھتے ہیں کہ ہم دودھ دو سال اگر دو سال سے پہلے پہلے اگر ہم دودھ چھڑانا چاہے تو چھڑا لے اگر وہ چھڑانا چاہتے رضامندی رضمندی سے اتفاق سے سے رد رضمندی سے تو فلا جناح علیہما تو ان والدین پر کوئی حرج نہیں ہے ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا فی ذالکہ یعنی دو سال سے کم دودھ چھڑانے میں ان اردتم اور اگر تم چاہتے ہو خطاب الابا یہ آبا کے لیے خطاب ہے یعنی والدین کے لیے خطاب ہے انتستر جعو اولادکم کہ تم انتستر جعو اولادکم کہ تم دودھ پلاؤ اپنے بچوں کو انتستر جعو اولادکم کہ تم دودھ پلاؤ اپنے بچوں کو مراجع غیر الوالدات ہیں یعنی والدین کے علاوہ کسی اور مراجع عورت سے یعنی جو اس کی اپنی والدہ ہے ان کے بغیر اگر تم یہ ارادہ کرو یا تم اپنے والدہ کے بغیر کسی اور عورت سے جو پلانا چاہتے ہو یعنی والدہ کے بغیر کسی اور عورت پلانا چاہتے ہو تو بھی فلا جناح علیکم تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے تم پر کوئی حرج نہیں ہے یعنی کسی اور سے بھی آپ پلا سکتے ہو کسی اور سے دودھ پلانا میں کوئی حرج کوئی مزائقہ کوئی گناہ نہیں ہے تم پر فی یعنی اس معاملے میں اذا یہ کس وقت جب تم والدہ کے علاوہ کسی اور سے دودھ پلانا چاہتے ہو کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے کوئی مذائقہ نہیں ہے کس وقت اذا تم جب تم انہیں سپرد کرو جب تم انہیں سپرد کرو جب تم تمہیں سپورٹ کرو یا ٹہراؤ الیہنہ ان کو ما آتے تم جو تم دے رہے تھے جو تم جو تم دے رہے تھے جو تم دے رہے تھے اردتم من یعنی تمہارا ارادہ ہے دینا ان کو میں سے تنخواہ میں سے یعنی جو تم ان کو دے رہے تھے والدہ کے علاوہ کسی اور کو بھی جو نا اتنا ہی تنخواہ رقم دینا چاہتے ہو بالمعروف ہی معروف طریقے سے یعنی جو معروف طریقے عرف میں جس چیز کا رواج ہے جو یا عرف میں جس جتنا دیا جاتا ہے جتنی وفا دی جاتی ہے جتنی اجرت دی جاتی ہے دل جمیل ہے یعنی اچھائی کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ ترتیب نفس یعنی تیب نفس کے ساتھ تیب نفس دل کے خوشی کے ساتھ جو ہے نا اپنے بس کے مطابق معروف طریقے سے جس طرح عرف ہے اسی کے مطابق اگر اجرت اور تنخواہ اس کی مقرر کر لو یعنی اس دوسری عورت کی تو بھی صحیح ہے اگر آپ والدہ کے علاوہ کسی اور سے دودھ پلانا چاہتے ہو تو یہ بھی صحیح ہے وہ اللَّهَ اور اللہ تعالیٰ سے ان اللہ بما تعملون الیر واعلموا اور جان لو یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ کہ اللہ تعالیٰ تعملون البیر جو تم کچھ کرتے ہو اس کو دیکھنے والے ہے اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ پر اس میں سے کوئی چیز بھی مخفی پوشیدہ نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہارے یعنی نیتوں کا بھی پتہ ہے اور تمہارے دل کا حال کا بھی پتہ ہے لہذا اس بارے میں اللہ تعالیٰ سے ذرا کرو کی بات سمجھ میں نہ آئی ہوتی ہے انشاءاللہ آسان ہے تو کل انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی اگلا جو آیت کریمہ ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا متربص نہ کہ متوفى عنها زوجها یعنی او عورتیں جن کے جن کے شوہر مر جاتا ہے تو ان کی عدت کیا ہوگی تو چار مہینے دس دن اس کی جو تفصیل وغیرہ ہے انشاءاللہ پھر کل پڑھ لیں گے اگر جمعہ کی رہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ